کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے خورشید بنا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے خورشید بنا کر چھوڑ دیا پتھر کے خداوں کا چکا احمد نے چھڑا کر چھوڑ دیا پتھر کے خداوں کا چھکا احمد نے چھڑا کر چھوڑ دیا اور اپنے غلاموں کو سلطان اور اپنے غلاموں کو سلطان عالم کا بنا کر چھوڑ دیا اور اپنے غلاموں کو سلطان عالم کا بنا کر چھوڑ دیا کل کر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا خیبر کا علم سرور نے دیا حیدر کا قدم چومی نسرت خیبر کا علم سرور نے دیا حیدر کا قدم چومی نسرت باطل کو شجاعت کا جوہر باطل کو شجاعت کا جوہر میدان میں دکھا کر چھوڑ دیا باطل کو شجاعت کا جوہر میدان میں دکھا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا بند نے دیکھا حیرت سے اس وقت علی کے چہرے کو بند مختی نے دیکھا حیرت سے اس وقت علی کے چہرے کو جب شیر خدا نے دشمن کو جب شیر خدا نے دشمن کو قابو میں بھی پا کر چھوڑ دیا جب شیر خدا نے دشمن کو قابو میں بھی پا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے خورشید بنا کر چھوڑ دیا صدیق کے پائے اقدس کو جب غارم کا ڈاکیا سلطان زمن نے آب دہن سلطان زمن نے آب دہن تب اپنا لگا کر چھوڑ دیا سلطان زمن نے آب دہن تب اپنا لگا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے خورشید بنا کر چھوڑ دیا چندے کے لیے تب بول نبی جب دی کی ضرورت پیش آئی جب بولن نبی جب دی کی ضرورت پیش آئی بو بکر نے ان کی خدمت میں وہ بکر نے ان کی خدمت میں سب پونج کو لا کر چھوڑ دیا بو بکر نے ان کی خدمت میں سب پونج کو لا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے پرشید بنا کر چھوڑ دیا جو عدل نبی کا منکر ہو شوکت ہوا اس کا حال وئی جو عدل نبی ہوا اس کا حال وہی فاروق نے اس کی گردن کو فاروق نے اس کی گردن کو خنجر سے اٹھا کر چھوڑ دیا فاروق نے اس کی گردن کو خنجر سے اٹھا کر چھوڑ دیا کنکر کو بھی کلمہ خالق کا آقا نے پڑھا کر چھوڑ دیا ذروں کو اٹھا کر ہاتھوں سے خرشید بنا کر چھوڑ دیا اور اپنے غلاموں کو سلطان عالم کا بنا کر چھوڑ دیا اور اپنے غلاموں کو سلطان عالم